بے شک صبا کے لیے ان کی آبادی میں نشان تھی دو باغ دہنی اور بائیں اپنی رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو پاکیزہ شہر اور بخشنی والا رب